وردیت الکم الاسلام دینہ وقار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما روت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روایت اخرى من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد انگن گن و سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبوس ہوائے گئے جن کا نام نام اس گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے معذد بھائیوں شعبان کا مہینہ ہے اور آج شعبان کی دس یا گیارہ تاریخ ہے شعبان کے اس مہینے میں ہمارے نبی جنابی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان چھوڑ کر کے کسی مہینے میں آپ نے پورا روزہ نہیں رکھا رمضان پورا روزہ رکھنا فرض ہے اسلام کا ایک رکن ہے تو رمضان کا پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے باقی شابان میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تو شابان کا مہینہ یہ نفل اور مصنون روزوں کا مہینہ ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہمارے نبی کا عمل ہے اس مہینے میں اور دیگر مہینوں میں بھی اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے کہا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے اور لوگ اسے بھول جاتے ہیں اور اس مہینے میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں اس لیے آپ اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے ایسی آپ کی جو ادواد متحرات ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی مہینے کے اندر روزوں کی قضا کیا کرتی تھی رمضان کے روزے جو کسی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر چھوٹ جاتے تھے ان روزوں کی قضا اسی مہینے کے اندر کیا کرتی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہتے تھے مشغول رہتے تھے تو اسی مہینے میں وہ کیا کرتی تھی تو یہ آپ کا جو ہے امانوی کا معمول تھا اور یہ آپ کا عمل تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا لیکن میرے بھائی کو افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت اس عمل کو بھلا کر کے ایک نئی چیز اس مہینے کے اندر پیدا کر لی ہے اور وہ ہے شابان کی پندرہ تاریخ کو یا پندرہویں رات کو شب برات کے نام سے اس رات کا اہتمام کرنا اس رات کو جاگنا اس رات کا خصوصی اہتمام کرنا مسجدوں کو سجانا گھروں کو سجانا پوری رات جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا اور قبرستان کی جا کر کے اجتماعی زیارت کرنا اور قبروں پر جا کر کے پھول چڑھانا اور نہ جانے کیا کیا چیزیں شابان کی پندرہویں رات کو جسے ہمارے یہاں کے لوگ شب برات کہتے ہیں اس رات کے اندر یہ ساری چیزیں انجام دی جاتی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل کرنا درست ہے کیا یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ ظاہر بات ہے جو عمل ثابت ہوگا وہی ہم کریں گے جو عمل نبی ثابت نہیں ہوگا اسی کو بیداد کہا جاتا ہے اور ہمارے بھی نے فرمایا مانا حد صافی امراح عمال سمین الفورتن جس نے ہماری شریعت میں دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے لوٹا دے گا اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا اور جو بداتی ہوگا وہ بھی مردود ہوگا اسے بھی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے بھگا دیں گے اور اسے پانی نہیں ملے گا اللہ کے رسول کے حوض کے پاس کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے ہمارے بھی ان کو پانی پلانا بھی چاہیں گے اور یہ دیکھ کر کے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے پانی سے چمک رہے ہیں آپ ان کو کہیں گے بھی پانی پینے کے لیے لیکن ان کو بھگا دیا جائے گا ہمارے بھی پوچھیں گے بھی ہماری امت کے لوگ ہیں کیوں بھگا رہے ہیں تو کہیں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی بدعت بھی مردود ہے بدعت بھی لوٹا دی جائے گی اللہ کے دربار میں نہیں پہنچے گی ایسے ہی جو بداتی ہوتا ہے وہ بھی مردود ہوگا اسے بھی حوض سے بھگا دیا جائے گا اور نبی کے حوض سے اسے پانی نصیب نہیں ہوگا تو بدعت دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنے کو کہا جاتا ہے لہذا یہ عمل بدات ہمارے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کوئی خاص عبادت کا اہتمام نہیں کیا یہ رات آتی تھی گزر جاتی تھی اس رات کو آپ نے عبادت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا عام دنوں میں یا عام راتوں میں جو آپ کا معمول تھا وہی اس رات کو بھی معمول تھا اس رات خصوصی عبادت کرنا رات کو جاگنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا پڑھانا یہ ہمارے نبی کا معمول نہیں تھا کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس لیے میرے بھائی یہ چیز سراسر بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے یہاں کے بہت بڑے علامہ تھے امام شیخ راز رحمۃ اللہ علیہ اور بھی علماء علماء کے اجماع ہے جو صلب صالحین کے منحط پر چلنے والے علماء ہیں کہ شب برات کو یا شابان کی پندرہویں رات کو جاگنا یا اس کا اہتمام کرنا یہ کیا ہے یہ بدعات ہے اس پر علماء کا اجماع ہے لہذا جب یہ بدعات ہے تو بدعات سے دوری اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ہمارے یہاں لوگ اس کی فضلتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورہ دخان میں جو اللہ نے بیان فرمایا انا فی الحال مبارکہ انا کنہ منظرین کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے ہیں ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا کس کو قرآن کو لوگ کہتے ہیں یہاں بابرکت رات سے مراد یہی شب برات ہے شابان کی پندرہویں تاریخ ہے میرے بھائیوں یہ باطل قول ہے یہ سراسر غلط ہے یہ قرآن کے بھی خلاف حدیث کے بھی خلاف ہے قرآن اللہ نے صاف فرما دیا ہے سورہ بکرا کے اندر کہ شاہ رمضان علی فی القرآن کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا شابان کے مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے اور سورہ قدر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ کون سی رات تھی جس رات قرآن کا نزول ہوا القدر القدر خیر من الف شہر القدر القدر الف شہر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا آپ کو کیا معلوم شب قدر کتنی عظمت والی رات ہے ایک رات کا جاگنا ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کا جاگنا ہزار مہینہ چوراسی یا تراسی سال بنتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اتنی عمر بھی نصیب نہیں ہوتی ہے ایک رات کا جاگنا خلوص کے ساتھ اور اس رات کا اہتمام کرنا دعا پڑھنا اور جو نبی سے ثابت چیزیں ہیں ان کا کرنا ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے اس سے بڑی بابرکت رات اور کیا ہوگی کتنی بڑی برکت والی یہ رات ہے میرے بھائیوں جو سب قدر کو حاصل ہے تو یہاں جو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا اس سے برات شب قدر ہے کیونکہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے شابان کے مہینے میں شب برات میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے نہ صرف قرآن بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان ساری آسمانی کتابوں کو اللہ رب رمضان کے مہینے ہی میں نازل کیا ہے وہ صحبلا کی حدیث رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تورا زبور انجیل اور اس طریقے سے داؤ اور یہ موسا علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے ابراہیم تختیاں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو صحیفے دیے گئے یہ قرآن سب کے سب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی رمضان کے مہینے میں اللہ نے ان تمام آسمانی کتابوں کو نازل کیا اور یہ شب برات کب آتی ہے شابان کے مہینے میں آتی ہے لہذا اللہ نے جو بیان فرمایا دخان میں کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے اس سے براد شب قدر ہے للت القدر ہے اس سے شابان کی پندرہ رات نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف ہے اور اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا کہ قرآن کو اللہ ابراہمیم نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا لہذا بابرکت رات سے براد شب قدر ہے نہ کہ شب برات ہے لوگ بڑی بڑی فضلتیں بیان کرتے ہیں کہ اس رات بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں روزیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی تمام چیزوں کا کوئی ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا ہے میرے بھائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ شب قدر ہمارے یہاں آتی ہے گزر جاتی ہے لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا لوگ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے جاگنے کا اہتمام نہیں کرتے شب قدر آتی گزر جاتی ہے جبکہ دی بابر قطرات ہے لیکن یہی شب برات جب آتی ہے اس قدر رات کا اہتمام ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آپ مسلم محلوں میں چلے جائیے ہندوستان کی بات کرتا ہوں یا ان ملکوں کے اندر جہاں بدعت اور خرافات رائج ہیں آپ جا کر کے دیکھ لیجئے آپ اثر کے بعد سے آپ دیکھیں کہ راستے فل ہو جاتے ہیں اور جو ہے قبرستان رات کے اندر فل ہو جائے گا اگر آپ پہلے گھر سے کہیں جانے کے لیے نہیں نکلے ہوئے ہیں تو آپ اگر عصر کے بعد یا مغربات نکلیں اور کہیں کہ مجھے کسی دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کے لیے جانا محال ہو جاتا ہے عورتیں بچے بوڑھے مرد جوان سب کے سب دیکھیے گا پورا راستہ جام رہتا ہے اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر لوگوں کا نکلا ہوا ہے قبرستان جا رہے ہیں مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور ایک صاحب نماز پڑھاتے ہیں جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں کتنی رکاتے پڑھتے ہیں قبرستان جاتے ہیں اجتماعی زیارت کرتے ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں پھولیں لے کر کے جاتے ہیں مالائیں لے کر کے جاتے ہیں قبر پر جا کر کے پھول چڑھاتے ہیں اور جا کر کے وہاں پر مالائیں چڑھاتے ہیں پھولوں کا گلدستہ چڑھاتے ہیں جب شب برات آئے گی دیکھیے گا سوشل میڈیا فیس بک اور اس طریقے سے اور جو سوشل میڈیا دیکھیے گا ایسی تصویریں آئیں گی میرے بھائیوں کی زندہ انسان تصور یہ سوچنے لگے کاش مجھے وہاں پر رہنے کے لیے مل جاتا یہ صورت حال ہوتی ہے کہ قبروں پر جا کر کے پھول چڑھاتے ہیں وہی جو غیر مسلم کرتا ہے کہ اپنی سمادھی پر کسی جو ان کا لیڈر ہوتا ہے بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی سمادھی پر جا کر کے پھول چڑھاتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اسی طریقے سے نام نہاد مسلمان بھی کرتا ہے اور جا کر کے قبرستان کو سے سجا دیتا ہے رات بھر جاگتا ہے کھانا بنا کر کے عورتیں لے کر کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس رات ہمارے شوہروں اور عورتیں جن کے شوہروں کی وفات ہو جاتی ہے جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کی روحیں آتی ہیں اور وہ کھانا کھا کر کے جاتی ہیں یہ باقاعدہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے میرے اس لیے شب برات کو مردوں کی عید بھی کہا جاتا ہے مردوں کو عید جو لوگ مر چکے ہیں ان کی عید عورتوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہروں کی روحیں دنیا کے اندر واپس آتی ہیں اور کھانا کھا کر کے جاتی میرے بھائیوں یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے یہ کتنا بڑا کفری عقیدہ ہے یہ مسلمان کے اسلام کا عقیدہ نہیں ہے قرآن یہ کہتا ہے امنا کتاب الفجا رفیع سجین جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کی روح س جین کے اندر مقید رہتی ہے بند رہتی ہے اور کل امنا کتاب البرار رفیع الین جو ابرار لوگ ہیں نیک لوگ ہیں ان کی روح الین کے اندر رہتی ہے الین یہ جنت کے اندر یہ اوپر آسمانوں کے اوپر ہے سجین زمین کے نیچے ہے فاسق و فاجر منافق کافر مشرقی جو روحیں ہیں سجین کے اندر جکڑی ہوئی رہتی ہیں اور قید رہتی ہیں اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں علین کے اندر یا جنت کے اندر یا جنت کے اندر جو چڑیا ہوتی ہیں ان کے پپوٹوں کے اندر رہتی ہیں یہ حدیثوں سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے لیکن جب تک دوبارہ سور نہیں پھونک دیا جائے گا کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اوم یوم واسون کہ ان کے پیچھے ایک دیوار حائل ہے اور وہ دیوار اس وقت تک رہے گی جب تک دوبارہ سور نہیں پھو کیا جائے گا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے اس وقت تک دیوار قائم رہے گی اور یہ دیوار کب ٹوٹے گی جب اسرافی علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اسرافی علیہ السلام دو مرتبہ تحفظ پھونکیں گے پہلی بار سور پھونکیں گے جو زندہ ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کی روحیں کو اللہ رب العالمین اللہ کے سر کی حدیث ہے کہ انسان کا پورا جسم سڑ جاتا ہے گل جاتا ہے لیکن اس کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی وہ گلتی نہیں ہے اسی کے اندر روح پھوکی جائے گی اور وہی روح جو یا تو انلین کے اندر یا تو سجین کے اندر یا تو جنت کے بالا خانوں میں جو روحیں رہتی ہیں انہی روحوں کو ان کے اندر پھونکا جاتا ہے اور کسی نئی روح کا جنم بھی نہیں ہوتا یہ بھی سن لیجئے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کو پیدا کرنے کے بعد قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے سب کی روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا کسی نئی روح کا جنم نہیں ہوتا ہے وہ فرشتہ اسی روح کو لے کر کے کر کے ماں کے پیٹ کے اندر پھونکتا ہے کوئی نئی روح پیدا نہیں ہوتی قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی روح کو اللہ رب العالمین نے عہد میں یا اس طریقے سے جب اللہ رب العالمین نے سب سے عہد لیا تھا اس دوران اس دور میں اس عالم میں اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمی نے سب کی روحوں کو پیدا کر دیا تھا وہی روح لے کر کے فرشتہ آتا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر اس کو پھونکتا ہے نہ کسی نہ کہیں نہ کوئی نئی روح پیدا ہوتی ہے نہ مرنے کے بعد کسی کی روح دنیا کے اندر آتی ہے یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے جسے ہندی زبان میں آواگمن کہا جاتا ہے اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے مرنے کے بعد کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے کب آئے گی جب اسرافی علیہ السلام پھور پھونکیں گے اور لوگ اپنی کپڑوں سے اڑ کھڑے ہوں گے اس سے پہلے کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی نہ انسان آتا ہے نہ اس کی روح آتی ہے اور نہ اس کا جسم آتا ہے نہ اس کا ہاتھ آتا ہے بہت سارے جو ہے غلط عقیدے لوگوں نے بیان کر رکھا ہے کہ ایک بدوی صاحب ہیں رفائی وہ جب اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آئے سلام کرنے کے لیے تو جب انہوں نے سلام کیا تو نبی کا ہاتھ باہر آ گیا اور ایک لاکھ یا دس لاکھ لوگوں نے دیکھا یہ فضائل اعمال کے اندر بھی بات لکھی ہوئی ہے بہت ساری کتابوں کے اندر بات لکھی ہوئی ہے میرے بھائیوں یہ بے بنیاد بات ہے یہ یہ غلط بات ہے یہ نہ نبی کا ہاتھ کبھی باہر نکلا نہ نبی جسم کے ساتھ کبھی باہر تشریف لائے ہمارے یہاں لوگ عید بلاد اللبی مناتے ہیں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ تشریف لا رہے سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ استقبال میں نبی صاحب تشریف لے کر کے آ رہے یہ سب گداقیدگی کی انتہا ہے میرے بھائیوں کوئی جو جس کی وفات ہو گئی کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے نہ کسی کا ہاتھ سلام کے لیے نکلتا ہے نہ اس طریقے سے کوئی جو ہے باہر آ کر کے نماز پڑھتا ہے نہ اس طریقے سے اور کوئی عمل کرتا ہے یہ ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں سب بدات اور خرافات کے زمرے کے اندر آتی ہیں اللہ کے رسول کی مسجد آپ کی قبر کے سامنے کا ایک لاکھ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ خود اندازہ لیجیے مجھے شک ہو گیا کہ ایک لاکھ لکھا ہے دس لاکھ لکھا ہے مجھے شاید ایسا لگتا ہے کہ دس لاکھ کی تعداد لکھی اگر ایک لاکھ ہی مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول کی قبر کے سامنے ایک لاکھ لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ ہے سارے لوگوں نے دیکھا نبی کے ہاتھ کو اور انہوں نے آ کر کے سلام کیا ابو بکر گزرتے تھے سلام کرتے تھے نبی کا ہاتھ نہیں نکلتا تھا عمر گزرتے تھے سلام کرتے تھے نبی کا ہاتھ سلام کے لیے نہیں نکلتا تھا قبر سے عثمان غنی علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صاحب کرام نبی کو فات کے بعد نبی کی قبر پر جاتے تھے دعا پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول کا ہاتھ باہر نہیں نکلتا تھا اور جب یہ آئے چوتھی صدی یا تیسری صدی ہجری کے اندر اور جب انہوں نے سلام کیا نبی کا ہاتھ ساتھ باہر آ گیا اور نبی سے آ کر کے انہوں اور انہوں نے سلام کیا آپ سوچئے کتنی بدعقید کی بات ہے میرے بھائیوں صحابہ کرام کا کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے اللہ ایک نبی کے بعد نبی کے بعد انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صحاب کرام کا مقام مرتبہ ہے لیکن ان کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی یہ فضیلت حاصل ہوئی تو یہ کسی ایسے شخص کو جو صوفی اور اس طریقے سے غلط عقیدے کا انسان اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی کا ہاتھ باہر آ گیا اور انہوں نے سلام کیا اور کئی لاکھوں لوگوں نے ان کے سلام کرنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بھائی کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے کب آئے گی جب علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تب ان کی روحوں کو ان کے جسم کے اندر پھونکا جائے گا اور اس طریقے سے لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے لہذا یہ عقیدہ بھی باطل عقیدہ ہے یہ بے بنیاد عقیدہ ہے غیر مسلموں سے لیا ہوا عقیدہ ہے یہ لہٰذا اسے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے یہ بھی بے بنیاد عقیدہ میرے بھائی اور اس رات کی فضیلت کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کہانیاں بناتے ہیں بہت سارے اقوال بیان کرتے ہیں بہت ساری من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں ضعیف اور موزی روایتیں بیان کرتے ہیں نہ جانے کیا کیا لوگ بیان کرتے ہیں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے وہ حدیث کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اور کچھ علماء اس کو صحیح کہتے ہیں اکثر علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں اور وہ حدیث کیا ہے چلیے ہم بھی اس کو صحیح مانتے ہیں مان لیتے کہ حدیث صحیح ہے اس دور کے ایک عظیم عالم تھے علامہ البائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور وہ حدیث ہے میرے بھائیوں کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ابو موسا شریف رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین شابان کی پندرہویں تاریخ کو بردوں کے اعمال پر مطلع ہوتا ہے مشرق اور کینا پرور کے سوا سارے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یہ حدیث آتی ہے اس حدیث کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اکثر علماء کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہم بھی صحیح چلو مانتے ہیں اس کو یہ حدیث ہے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے اس رات کی فضیلت کہ اللہ ارباز مشرق اور کینا پرور کے سوا دیگر لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے یہ رات میرے بھائیوں ہمیں پیغام دیتی ہے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر انسان شرک کرنے والا ہوگا اگر انسان کے اس کے اپنے بھائی اور مسلمان کے درمیان اس کے دل میں حسد اور بغض اور عداوت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی مخرط نہیں کرے گا یہ رات ہمیں پیغام دیتی ہے کہ انسان شرک سے توبہ کرے اپنے دل کو پاک و صاف رکھے دل میں کسی خلاف حسد نہ رکھے بغض اور عداوت نہ رکھے اور شرک نہ کرے اگر وہ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مخرت نہیں کرے گا اس پیغام کو لوگوں نے بھلا دیا اور اس حدیث کو لے کر کے بدعت خرافات ایجاد کر رکھی میرے بھائیوں کسی رات کی فضیلت ثابت ہونے سے کسی رات کی فضیلت ثابت ہونے سے اس رات عبادت کرنا ثابت نہیں ہوتا عبادت کرنے کے لیے الگ سے دلیل چاہیے فضیلت ثابت ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اس رات یا اس دن عبادت کرنا ایک الگ مسئلہ ہے فضیلت ثابت ہو گئی عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے ثبوت چاہیے نبی کا عمل چاہیے نبی کی حدیث چاہیے صحابہ کا عمل چاہیے اگر نہیں ہے تو فضیلت ثابت ہونے سے عمل ثابت نہیں ہوتا آج جمعہ کا دن ہے سب سے افضل دن ہے جمعہ سے کوئی افضل دن نہیں ہے اسی دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی حضرت آدم کو اسی دن پیدا جو ہے جنت میں داخل کیا گیا اسی دن جنت سے نکالا گیا اسی دن کی توبہ قبول ہوئی اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی اسی دن ایک ایسی گھڑی ہے جو انسان دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا اس کو دیتا ہے بہت ساری فضیلت ہے جمعہ کے دن کی فضیلت ثابت ہو گئی صحیح حدیثوں سے بخاری سے مسلم سے فضیلت ثابت ہو گئی لیکن ایک آدمی انسان کی ایک انسان جمعہ کی فضیلت کو لو کر کرے جمعہ کا روزہ رکھے کیا اس کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا نہیں صحیح ہوگا کیونکہ جمعہ کے دن صرف روزہ رکھنا شریعت کے اندر بنا حرام ہے روبا کے دن روزہ رکھنا جمعہ سنیچر انسان رکھ سکتا ہے ہفتہ جمعرات اور جمعہ انسان رکھ سکتا ہے جمعہ کی فضیلت کو سامنے رکھ کر کے انسان جمعہ کا روزہ رکھے جائز نہیں ہوگا ابھی ہم لوگ نماز پڑھ کر کے جائیں گے یہاں سے انسان مسجد کے اندر دس پندرہ بیس آدمی کھڑے ہو کر کے بیس پچیس رکعت نماز پڑھنا شروع کر دے جماعت کے ساتھ یا گھر میں جا کر کے جماعت کے ساتھ دس رکعت بارہ رکعت پڑھنا شروع کر دیں کہیں جمعہ کا دن ہے بڑی فضیلت والا دن ہے اس کی فضرت حدیث ثابت ہے لہذا ہمیں جمعہ پڑھ لے کہ جمعہ کے بعد ان نمازوں کو پڑھنے میں کیا حرض ہے کیا اس کا یہ عمل جائز ہوگا نہیں جائز ہو کیوں نہیں جائز ہوگا اس لیے کہ نبی ثابت نہیں ہے یہ یہ غلط ہوگا جمعہ کی فضرت مسلم ہے جمعہ کی فضرت ثابت شدہ ہے کوئی کلام نہیں ہے جمعہ کی فضرت کے تعلق سب سے افضل دن تمام دنوں کا سردار لیکن کیا اس فضیلت کو بنیاد بنا کر کے ایسا عمل کرنا جو نبی نے نہ کیا ہو کیا وہ عمل کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا نبی نے بتایا فضیلت اس مہینے کی اس رات کی کہ اللہ تعالیٰ مشرق کو چھوڑ کر کے مشرق کوئی بھی ہو چاہے وہ مشرق ہو جو ایمان ہی نہ لایا ہو کلمہ ہی نہ پڑا ہو وہ بھی مشرق ہے کلمہ پڑھنے والا بھی مشرق ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا اس کو بھی مغفرت نہیں ہوگی یہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا اگر ہمارا کلمے کے مطابق عمل نہیں ہے کلمے کے مطابق ہمارا عقیدہ نہیں ہے صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان کو جنت نہیں ملے گی اللہ کے کے حدیث آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی تین مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی بہت آسان ہوگی جنت تین مرتبہ کہہ لیجیے جنت مل جائے گی یہ مطلب نہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال کرتا ہے اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہونا چاہیے اس کے مطابق اس کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے تب جنت ملے گی ورنہ ہر آدمی ہر شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت چاہے تین بار نہیں زندگی میں کروڑوں بار انسان کہتا ہے اتنی بار کہتا ہے کہ انسان گن نہیں سکتا جنت رب سے مانگتا ہے لیکن جنت مانگنے سے نہیں مل جائے گی اگر ہمارا عقیدہ جنتیوں کے مطابق نہیں ہوگا اگر ہمارا عقید اور عمل نہیں ہوگا نیک انسان صرف جنت کا سوال کر لینے سے جنت مانگ لینے سے اس کو جنت نہیں مل جائے گی لہذا کلمہ پڑھ لینے سے جنت ہمیں نہیں ملے گی جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو ملے گا جو کلمے کے مطابق عمل کرنے والے ہیں کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں شرک اور بدعت و خلافات سے دور رہنے والے ہیں ایسے لوگوں کو جنت ملے گی صرف کلمہ پڑھ لینا جنت کا حقدار نہیں بن جائیں گے تو مشرق کوئی بھی ہو جو بھی شرک کرنے والا ہو چاہے وہ مسلمان ہی نہ ہوا ہو کلمہ نہ پڑھتا ہو کلمہ پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے یہ دھوکے میں نہ رہیے کہ ایک مسلمان ہوگا کلمہ پڑھنے والا شرک نہیں کر سکتا وہ بھی شرک کر سکتا ہے ہمارے بھی یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہمارے بھی حدیث ہے فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کے اوپر چالیس لوگ جنازے کی نماز پڑھ دیں ایسے لوگ لا نب اللہ شیل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں ایسے لوگوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے چالیس مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں وہ جنازے کی نماز پڑھ دیں ہمارے نبی نے کیوں کہا کہ شرک نہ کرنے والے ہوں کیا جنازے کی نماز ہندو پڑھتا ہے کیا جنازے کی نماز سکھ پڑھتا ہے کیا جنازے کی نماز جو ہے کوئی کافر اور مشرق اور یہود و نصارہ پڑھتے نہیں جنازے کی نماز مسلمان پڑھتا ہے پھر بھی ہمارے نبی نے شرط لگائی لائے شرکون بلّہ شیا ایسے مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں مطلب کیا ہوا مطلب واضح ہے ایک مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے لہذا دھوکے میں رہے رہیں ہم کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا جنت ہمارا ٹھیکہ ہے جنت ہم چلے جائیں گے نہیں کلمے کے مطابق عمل ہونا چاہیے وہ ایمان ہونا چاہیے اور شرک اور بدعت اور خرافات سے انسان کو دوری اختیار کرنا چاہیے تبھی انسان کو جنت ملے گی صرف کلمہ پڑھ لینے جنت نہیں ملے گی میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھ لیں ذہن بٹھا لیں تو اللہ کے سر نے کیا فرمایا مشرق کو چھوڑ کر کے کینا پرور کے سوا سب کے گناہوں کی مفرت ہو جاتی ہے لہذا ہمیں پیغام ہے کہ شرک کو چھوڑ دیں ہم تبھی ہماری مغفرت ہوگی اگر شرک نہیں چھوڑیں گے ہماری مغفرت نہیں ہوگی کیا ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا اس کی مغفرت ہوگی کیا نبی نے یہ فرمایا جو قبرستان کی یاد کرے گا اس کی مغفرت ہوگی کیا نبی نے یہ فرمایا جو قبر پر جا کر کے پھول اور مالا چڑھائے گا اس کی مغفرت ہوگی نہیں یہ مغفرت ہر ایک کو حاصل ہوگی جس کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی سن لیجئے ایک تو شرک نہ کرنے والا ہو دوسرا اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت نہ ہو حسد نہ ہو نفرت نہ ہو بغض نہ ہو اور کینہ اور کپٹ نہ ہو کسی بھی مسلمان بھائی کے خلاف یا اپنا حقیقی بھائی ہے اس کے خلاف اگر یہ چیز نہیں ہے ایسے آدمی کو چیز حاصل ہوگی وہ سو رہا ہے وہ جاگ رہا ہے چل رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے اس کو بھی چیز حاصل ہوگی شرط یہ ہے کہ دو چیزیں اس کے اندر نہ پائی جاتی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو اور اس کے دل کا اس کا دل پاک و صاف ہو دل پاک و صاف ہو شرک یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے ان شرک اللہ ظلم العظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اور اگر ہمارے دل کے اندر کینا اور کپٹ ہے یہ حقوق کے کے اندر آتا ہے اور بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک بندہ خود نہیں معاف کرے گا اس لیے ہمارے بھی نے فرمایا ان دو لوگوں کو چھوڑ کر کے ایک بندے کا حق کھاتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کا حق کو ضائع کرتا ہے برباد کرتا ہے ایک بندوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے دل میں اس کے محبت ہونی چاہیے دل میں اس کے پیار ہونا چاہیے کوئی عداوت اور حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے آئینے کی طرح صاف و شفاف ہونا چاہیے اس اس اس کا دل دل دل دل لیکن وہ کے کے کے اندر اندر اندر قدورت ہے ہے نفاق عداوت ہے اس دل کے اندر حسد ہے بغض ہے یہ بندے کا حق ہے بندے کا حق بندہ جب معاف کرے گا تب معاف ہوگا اس لیے دو گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا باقی اور گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے یہ پیغام ہے اس رات کا کہ ہمیں آپ کو شرک سے بچنا چاہیے دلوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے دل میں کسی خلاف کوئی حسد اور عداوت نہ ہو آئینے کے طریقے صاف و شفاف ہمارا دل ہمارے بھی سے پوچھا گیا سب سے بہتر انسان کے بارے میں آپ نے کہا کل و مخموم القلبی وہ صدوق السان ہر وہ شخص جس کا دل صاف ستھرا ہو سچی زبان والا ہو وہ کیا ہے وہ اچھے لوگوں میں سے ہے سابق رام نے کہا صدوق السان تو ہم جانتے ہیں جو سچی زبان والا ہے مخموم القلب کیا ہے مخموم القلب کون سا ہے ہمارے میں نے فرمایا وہ انسان ہے جو تقی جو تنہائی میں اور جلبت میں خلوت میں جلبت میں لوگوں کے سامنے ہو اکیلے ہو اللہ سے ڈرنے والا تقوا اختیار کرنے والا النقی اس کا دل پاک و صاف ہو لا اسمافی اس کے دل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو کسی خلاف کوئی جو ہے غلط سوچ نہ ہو غلط فکر نہ ہو ولا ولا ولا حسدا ولا بغیا ولا حسد اور نہ اس کے دل کے اندر حسد ہو اور نہ اس کے اندر کوئی ظلم و جاتی ہو یہ آپ نے کہا یہ مخموم القلب ہے اچھے لوگوں میں سے اسی کے صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے اللہ رب الام الفیاب لاشرک و سیاح ہر اس بندے کو اللہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنے والا کچھ بھی یہ نہیں کہا بہت زیادہ شرک نہ کرنے والا معمولی شرک بھی انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے شرک تباہ برباد کر دینے والی چیز ہے آپ نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شیان کچھ بھی شرک نہ کرنے والا ہو اس کی مغفرت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہی آپ نے بھایا ہاں اگر ایسا آدمی ہے کہ بئی نہ ہو بین عقی شہنا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان نفرت ہے کینا اور کپٹ ہے عداوت اور دشمنی ہے لا تعلقی ہے بات چیت بند ہے دل میں عداوت اور نفرت ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے ان حاضین حت و ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک سلح نہیں کر لیں جب تک ان کی مفرت مت کرو کیونکہ بندوں کا حق کھا رہا یہ جس کے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے پیار ہونا چاہیے اس دل کے اندر اس کے نفرت ہے عداوت اور حسد اور بغض ہے اس لیے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک سلو نہ کر لیں دل کی صفائی نہ کر لیں آپس میں پیار محبت سے ملنے جلنے نہ لگیں اس وقت تک ان کو معاف نہ کرو اور ان کی مفرت نہ کرو دو لوگوں کو شریک کرنے والے اور جن کے دل کے اندر کینا اور کپٹ ہے وہی بات ہمارے نبی نے پندرہویں رات کے تعلق سے برپ پیار فرمائی اور یہ چیز ہمیشہ ہوتی ہے صرف اس رات کی خصوصیت نہیں ہے کہ اسی رات کی خصوصیت ہے یہ لہذا شرک کرنا یہ ہماری مغفرت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اتنی بڑی رکاوٹ ہے میرے بھائیوں کہ شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہوگی شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے شرک کرنے والا ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا ایسے جو بندوں کا حق کھاتا ہے حقوق العباد کھاتا ہے ایسے بھی انسان کے لیے مفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندہ خود نہیں معاف کر دے گا اس کو بھی سزا ملے گی یہ اور بات ہے سزا ملنے کے بعد اگر وہ شرک نہیں کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا لیکن اسے ضرور سزا ملے گی اگر وہ بندوں کا حق کھاتا ہے اور اس نے دنیا کے اندر معاف نہیں کروا لیا اور حق واپس نہیں کیا تو اس صورت میں اس کو بھی سزا ملے گی تو میرے بھائیوں یہ پیغام دیتی ہے رات میں اور یہ پیغام اللہ کا ہمیشہ سے ہے اور یہ پیغام ہر رات ہمیں دیتی ہے دنیا کے اندر پائے جانے والی ہر چیز یہ پیغام دیتی ہے اے لوگوں اللہ کو پہچانو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے اسی کے بات کرو اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرو دلوں کو پاک و صاف رکھو اور شرک سے اور کفر سے نفاق سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو یہ پیغام ملتا ہے ہمارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جا کر کے قبرستان کی زیارت کی تھی ٹھیک ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے قبرستان کی جا کر کے زیارت کی تھی لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک رات قبرستان کی زیارت کی یہ ہمارے نبی کا معمول تھا آپ جایا کرتے تھے قبرستان کی زیارت کے لیے دنوں میں جاتے تھے رات میں جاتے تھے جب موقع ملتا تب جاتے تھے یہ تو اتفاق کی بات کہ شابان کی پندرہ تاریخ تھی کیا صرف شابان کی پندرہ تاریخ ہمارے نبی قبرستان کی زیارت کے لیے گئے آپ کا معمول تھا قبرستان زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے قبرستان کی زاد انسان کبھی بھی کر سکتا ہے اس کو خاص کر دینا فلاں رات کریں گے فلاں دن کریں گے میرے بھائی چیز کیا ہو جاتی ہے اسی کو بھی کہا جاتا ہے عام ہے کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ شب برات میں کریں گے فلاں تاریخ میں کریں گے اسی کو خاص کر میں جا کر کے آپ کریں ہمارے بھی کا معمول تھا آپ جاتے تھے قبرستان کی زیارت کے لیے یہ تو اتفاق کی بات کو شابان کی پندرہ رات تھی اس میں بھی آپ آپ آپ گئے گئے گئے شابان میں کئی بار اپنی وفات سے پہلے جب کسی کے جنازہ آتا تھا تب آپ جاتے تھے یہ تو آپ کا معمول تھا کتنا دور ہے باقی قبرستان نبی کے گھر سے دو منٹ کے راستے پر تھا اس لیے آپ ہمیشہ جایا کرتے تھے لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارے نبی نے قبرستان کی زیارت کی تو آپ خاص طور سے دن کے لیے نہیں گئے تھے کیا شابان کی پندرہویں تاریخ ہے لہذا ہم جائیں گے نہیں بلکہ آپ کا معمول تھا قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے یہ نہیں کہ وہ رات کی وجہ سے آپ گئے تھے اس لیے میرے بھائی اس رات کا جاگنا اور اس رات عبادت کرنا نفیل اور تحجد پڑھنا یہ سراسر بیدات اللہ یہ کہ جو انسان پہلے سے پڑھتا رہا ہے انسان کا جو معمول ہے وہ کرے گا انسان تحجد پڑھے قرآن کی تلاوت کرے ذکر و اذکار کرے لیکن شابان کی پندرہویں تاریخ کو سمجھ کر کے کہ اس رات ایسی بات کا اہتمام کرے جو ہمارے نے نہیں کیا ایسا عمل کرنا دین کے اندر بدات ہوگی ہمارے نبی نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی ہمارے یہاں دیکھیں جماعت کے ساتھ نمازیں ہوتی ہیں بچے نوجوان بڑھے اور وہ لوگ کون آگے رہتے جو فجر بھی نہیں پڑھتے پنج وقت نماز تک نہیں پڑھتے وہ لوگ ایک رات کی بات کر کے سمجھتے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا خلاص اب ہم سیدھے جنت کے چلے جائیں گے ابلیس نے شیطان نے ایسا دھوکہ دے دیا ہے کہ جو بدات جس کی بنا پر انسان کو حوض سے بھگا دیا جائے گا اور جو اللہ کی لانت کا ذریعہ اور سبب ہے ایسے کرنے والے کو ابلیس اور شیطان نے ایسا سمجھا دیا ہے کہ ایک رات یہ بات کر کے اس سمجھتا ہے کہ میں نے مجھے جنت مل جائے گی اور میں نے بہت اچھا بہت خیر کا کام کیا میرے بھائی یہ شر ہے یہ یہ برائی ہے بدعت اور گمراہی ہے یہ اس لیے اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے لوگ لیکن بدعت و خرابات میں ضرور آگے رہیں گے نماز نہیں پڑھیں گے عید ملازم النبی ضرور منائیں گے شب برات ضرور منائیں گے شب میں راج منائیں گے اور نہ جانے کیا کیا بدعت بنائیں گے لیکن نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی نماز نہیں پڑھیں گے لیکن ضرور منائیں گے میرے بھائیوں کہاں مت پہنچ گئی اس لیے سراسر بدعات ہیں علماء نے اس کے بدعات ہونے پر اجماع نقل کیا ہے کہ نبی کی سنت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور نہ ہی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے چیز ثابت ہے اور ایک بات کہہ کر کے بڑی بات ختم کر دوں یہ شب برات کا لفظ یہ رافضیوں کی طرف سے آیا ہوا رافضیوں کی طرف سے شیوں کی طرف سے برات کا لفظ آیا ہے نبی کی حدیث میں قرآن میں یا کہیں پر بھی یہ لفظ نہیں آیا یہ لفظ رکھا گیا ان کی طرف سے جانتے ہیں تو کرتے شب برات شب برات اس لیے مناتے ہیں وہ لوگ کہ ان کے عقیدے کے مطابق شابان کی چودہ تاریخ ان کا بارہواں امام اس کی ولادت کا دن ہے اس لیے شابان کی چودہ تاریخ کو جسم مناتے ہیں اور شابان کی پندرہ تاریخ کو شب برات مناتے برات مانے ہوتا ہے بیزاری لا تعلقی اور شب برات مطلب بیزاری والی رات بیزاری والی رات اس لیے کہتے ہیں لوگ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا جو اصلی قرآن ہے جسے مصف فاطمہ کہتے ہیں ان کے بارہ امام کے پاس موجود ہے لہذا وہ اس رات کو شب برات کا نام دیتے ہیں اور اپنے امام سے درخواست کرتے ہیں کہ امام صاحب وہ قرآن لے کر کے آ جائیے دنیا کے اندر ظلم ہے نا انصافی ہے عدل انصاف قائم کیجیے کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ آخری دنوں میں مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ان کا ایمان اور عقیدہ یہی ہے رافضیوں کا اور شیوں کا ایرانیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ قیامت یہ جو مہدی آئیں گے وہی ان کا بارہواں امام ہے وہی مہدی بن کر کے دنیا کے اندر آئے گا لہذا وہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں شہبان کی پندرہ تاریخ کو کہ یہ قرآن جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو لے کر کے دنیا کے اندر آ جائیے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے اس قرآن کے اندر ابو بکر عمر نے عثمان نے اور دیگر صحابہ نے تبدیلی کر دی تھی یہ قرآن محرف ہے یہ قرآن بدل چکا ہے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے جو قرآن اصلی شکل میں آپ کے پاس محفوظ ہے اس قرآن کو لے کر کے آئیے اس لیے شابہ برات کو شابان کی پندرہ تاریخ کو شرح برات کہتے ہیں یہ ہے اصل حقیقت شب برات کہنے کی ہمارے یہاں کیا شور کر دیا کہ جہنم سے آزادی کی رات جہنم کے دن جہنم سے صابان کی پندرہ تاریخ کو نہیں آزاد کیا جاتا ہے سب سے زیادہ جہنم سے آزادی رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے عرفہ کے دن ہوتی ہے جہنم سے آزادی صابان کے مہینے میں شب برات یا صابان کی پندرہ تاریخ کو نہیں ہوتی ہے یہ شب برات کہہ کر کے یہ ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیا گیا سنی مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا تاکہ وہ اس کو منائے اگر یہ کہتے کہ شب برات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے بیداری کا اعلان کرتے ہیں کوئی نہیں مناتا اس لیے جھوٹی خبر اور جھوٹی بات لوگوں کے اندر مشہور کر دی کہ شب برات کا مطلب یہ ہے جہنم سے آزادی والی رات اب ہر مسلمان کو جہنم سے آزادی چاہیے لہذا ایک رات کر لو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا میرے بھائیوں اسے لوگ مناتے ہیں تو یہ ہے حقیقت شب برات کی حدیث کے اندر لہرۃ بن شابان شابان کی پندرہویں رات کا لفظ آیا ہوا ہے شب برات کا لفظ کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آیا ہوا یہ ہے اصل شب برات کہنے کی وجہ لہٰذا سراسر بدات ہے بہت اور ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں ایک اس شخص کے لیے جو حق کا متلاشی ہے حق کا طالب ہے حق کے پیچھے پڑا ہوا حق چاہے حق کی تلاش میں ہے اس کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں جو میں نے اتنی باتیں بتائی ہیں اللہ سے دعا کہ اللہ ابرامین ہمیں بدعت و خرابات سے دور رکھے اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے میرے بھائیوں شابان کے مہینے میں اگر روزہ نہیں رکھو گے گنہ گار نہیں ہوگے لیکن یہ بدعت بناؤ گے گنہ گار ہو جاؤ گے بدعت گمراہی ہوتی ہے گنہ گاری ہوتی ہے یہ گناہ ہے یہ لیکن روزہ نہیں رکھو گے گناہ نہیں ہوگا لوگ رات بھر جاگیں گے دن میں روزہ رکھیں گے اس سے بھی مانوی نے منع فرمایا ہے اور ایسا کہا کسی رمضان کی خصوصیت ہے کہ رات بھر آپ جا کر کے دن میں روزہ رکھ سکتے باقی اور دنوں میں رات بھر جاگنا اور اس کے دن کو روزہ رکھنا یہ ہمارے نبی نے منع فرمایا جمعہ کے بطور خاص ذکر کیا کہ رات کو جاگنا جمعہ رات کو اور جمعہ کو روزہ رکھنا ہمارے نبی نے اسے منع فرمایا تو باقی اور جو دن ہیں رات بھر انسان جاگے دن میں روزہ رکھے اس سے ہمارے نبی نے منع فرما دیا ہے اور وہی چیز ہوتی ہے رات بھر لوگ جاگیں گے اور ایک دن کا روزہ رکھیں گے ایک دن کا روزہ عرفہ کا ہوتا ہے شب برات کا نہیں ہوتا شابان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ابلامین ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے سنت ہمارے لیے کافی ہے بدعت گمراہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکامین بارک اللہ علیہ ولکم فرقان عدیم و نافانی و یاکم بلاۃ الحکیم ان تعالیٰ جواد الکریم الکمر الرف